الحمد للہ رب العالمین والسلام وسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو اور مدنی منی جو سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مرحلے لے کر آئے ہیں مگر نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں نظر آ رہی ہے اور کیا نظر آ رہا ہے روڈ نظر آ رہا ہے جی یہ ایک مدنی منا سلا یعنی نماز پڑھ رہا ہے چاند آ گیا ہے سو سے بولا یعنی نماز سے سراہی پینسل کو اس طرح لے کر آئیے پھر نیچے کی طرف گلائی میں لے کر آئیے یہ ہو گیا اب دونوں مسجدوں کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں جی ہاں سواد سے آتا ہے اور آج ہمارا سبق ہے حرف دود دود کو غور سے دیکھیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو دود کی پہچان ہوئی تو آج کے سلسلے کو تا آخر دیکھنے کی نیت کیجیے اور زور سے کہیے ان شا عام مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی ملیا بتائیے جی ابھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جگمگ جگمگ کرتے ستارے بھی نظر آ رہی ہے اب کچھ ستاروں میں سے حرف نکلیں گے بتائیے جی کیا یہ دود ہے جی نہیں یہ بہت نہیں ہے بتائیے کیا اس ستارے میں سے دود آیا ہے جی نہیں بتائیے اب کون سا حرف آیا ہے یہ تو ہے واہ ماشا اللہ ارے دیکھو تو واہ بھائی آ گیا ہے ہمارا آج کا سبق ستارے دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار جو یہ دعا ستارے کو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کے انعام اعمال میں اس کو آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ دوسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے ان چیزوں کے نام لال آ گیا ہے سود سود بتائیے جی اوپر فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے جی نہیں ذرا توجہ سے دیکھیے جی نہیں یہ بھی نہیں آ رہا اب اس خالی فریم میں کون سی چیز رکھنی ہے روشن جی ہاں آپ کا جواب درست ہے دود سے دو یعنی روشنی ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرا تیسرا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو اب ہم آپ کو بتائیں گے حرف دوت سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں دود سے دو یعنی روشنی روشنی دس دا یعنی مینڈک یعنی مینڈک اب جانتے ہیں اردو میں ماشا اللہ جل جزاک اللہ خیرہ چھوٹا مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی منو ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے واہ بھائی طوٹ کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں کو لکھنے کا طریقہ پہلے پینسل کو اس انداز سے اس طرح لے کر آئیے پھر نیچے کی طرف گلائی میں لے کر آئیے اور دعت کے اوپر ایک نقطہ اب ہمارے مدنی منع بتائیں گے پہلے پینسل کو اس طرح لے کر آئیے پھر نیچے کی طرف گلائی میں لے کر آنا ہے بتائیں گی پینسل کو اس طرح لے کر آئیے پھر نیچے کی طرف گلائی میں عز و جل جزاک اللہ پانچواں مرحلہ پیارے ملنی منو اور ملنی ملیا ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے اب آپ کو نظر آئیں گی مختلف رنگ کی پینسلیں اور آپ نے بتانا ہے ان رنگوں کے نام ہرا پیلا نارنگی نیلا لال بتائیے جی کون سا رنگ بھرنا ہے نارنگی میرا کیا اب دونوں چراغ کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں اور یاد ہے نا روشنی کو عربی میں کہتے ہیں یعنی روشنی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد روشنی کو عربی میں دو انگلش میں لائٹ اور اردو میں روشنی کہتے ہیں اور ہم نور والے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کے موقع پر خوب خوب روشنی کرتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں گلیوں کو مسجدوں کو اور مزاروں کو بھی سجاتے ہیں جب بھی اول کی جھنڈے اور خوب خوب روشنی کیجیے تم کرو جشن ملادات کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گورا جب مکاتے جائیں گے ماشا اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ پیارے مدنی منو اور مدنی منوں آج ہم نے آپ کو حرف دعت کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف تو کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام